حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی راہ میں تکلیفیں آئیں جب کسی اور کو تکلیفیں نہیں دی جاتی تھیں اور مجھے اللہ کی راہ میں خوف صدا کیا گیا جب کسی اور کو ڈرایا دھمکایا نہیں جاتا تھا بعض اوقات مجھ پر تیسری رات بھی اس حال میں آ جاتی تھی کہ میرے لیے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جسے کوئی زیرو کھا سکے مگر اتنی سی مقدار میں کہ جسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل چھپا لے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو اکاون